ہے جس نے اللہ کو نہ پہچانا جس نے اللہ کو نہ جانا جس نے ساری کائنات میں رواں دواں نظام دیکھا پر اس کے خالق کو پہچان نہ سکا ہواؤں کو ٹھنڈا گرم ہوتے دیکھا بادلوں کو آتے اور ہٹتے دیکھا بجلیوں کو گرجتے اور چمکتے دیکھا بارشوں کو اولوں کو برستے دیکھا پھول اور کلیوں کو دیکھا پر اس نے اس کے خالق کو نہ پہچانا جس نے کائنات کے خوبصورت مناظر دیکھے بنانے والے کو نہ پہچانا یہ اس سے بڑا دنیا میں جاہل کوئی یہ سب سے بڑا جاہل ہے سب سے بڑی نادانی سب سے بڑی جہالت اللہ کا نہ پہچاننا اللہ تک نہ پہنچنا دنیا کا سب سے بڑا علم سب سے بڑا دانا سب سے بڑا بینا سب سے بڑا جاننے والا دیکھنے والا پہچاننے والا وہ وہ ہے جس سے اللہ کا پتہ چل گیا اور جس کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ مل گیا جس کو اپنے اللہ کی پہچان ہو گئی یہ دنیا کا سب سے بڑا علم والا سب سے بڑی معرفت والا تو سب سے بڑا علم لا الہ الا اللہ سب سے بڑی جہالت وہ شرک اور کفر ہر جہالت کا کچھ نقصان ہے دنیاوی علم نہ جانتے ہوں اس کا نقصان ہے دینی علم نہ جانتے ہوں اس کا نقصان ہے تجارت کا علم پتہ نہ ہو اس کے نقصانات ہیں کفر اور شرک اس کا نقصان کیا ہے اس کی تباہی کیا ہے ایک ایٹم بم بنایا اس کے پھٹنے کا ایک نقصان ہے ہائیڈروجن بم بنایا اس کے پھٹنے کا ایک نقصان ہے چند لاکھ لوگ مر جائیں گے چند شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے لیکن اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا اس کا نقصان کتنا ہے یہ بم اگر پھٹ جائے تو کہاں تک تباہی آئے گی ساری دنیا کے ایٹم بم پھاڑ دیے جائیں تو دنیا نہیں تباہ ہو سکتی لوگ مر جائیں گے لوگ بھی سارے نہیں مر سکتے کیونکہ موت تو اللہ دیتا ہے ایٹم بم سے تھوڑا ہی مرتا ہے جن کو اللہ نے بچانا ہوگا وہ ایٹم بم ان کے سر پہ پھٹیں گے پھر بھی وہ زندہ رہیں گے جن کو اس نے مرنا ہوتا ہے وہ شاہی قلعوں میں بند ہو کر بھی موت کے ہاتھوں بازی ہار جاتے ہیں تو پوری دنیا کے ایٹم بم پھاڑ دیے جائیں شہر ٹوٹ جائیں گے کچھ لوگ مر جائیں گے کچھ پھر بھی زندہ رہیں گے لیکن یہ بول کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے عیسائی کہتے ہیں وقالت عزیر ابن اللہ یہودی کہتے ہیں علیہ السلام اللہ کا بیٹا وقالت المسیح ابن اللہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا اگر اس بول کی نحوست کو اللہ کام کرنے دے اس گناہ کے کی تاثیر کو اللہ ظاہر کر دے اس کلمہ کفر کی تباہی کو اگر اللہ تعالی اپنی حفاظت سے ہٹا دے تو یہ کتنی تباہی مچا سکتا ہے یہ بول تو اس کو خود اللہ بتاتا ہے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى انطا رحمان ولدا جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا عزیر اللہ کا بیٹا یا کسی کو بھی اللہ کا بیٹا ملائکہ اللہ کی بیٹیاں تو اگر اللہ اس بول کو عمل کرنے دے اور اس بم کو پھٹنے دے تو کیا ہوگا ساتوں آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے السماوات یا تھا نمین ہوگا وطن الارض اور زمین میں زمین زمین وہ پارا پارا ہو جائے گی وہ تخر حدا اور پہاڑ پرزے پرزے ہو کر ریت میں تبدیل ہو کر بکھر جائیں گے منتشر ہو جائیں گے کب انداول رحمان ولدا جب لوگ کہتے ہیں کہ عیسا اللہ کا بیٹا اور زیر اللہ کا بیٹا امریکہ میں میرا سفر ہوا چار مہینے کا پینتیس ہزار کلو میٹر ہم نے سفر کیا وہ لوگ کہیں آپ کا ملک بڑا گندا ہے بڑی پولوشن ہے بڑی پولوشن ہے میں نے کہا ہمارے ملک میں دھوئیں کی پولوشن ہے تمہارے ملک میں شرک کی پولوشن ہے ہماری پولوشن ہمارے پھیپھڑے خراب کر رہی ہے تمہاری پولوشن تمہاری روحوں کو خراب کر رہی ہے تو یہ ایسا بول ہے میرے بھائیوں کفر کا شرک کا اگر یہ پھٹ جائے تو ساری دنیا صرف ساری دنیا نہیں ساری کائنات سورج چاند تارے زمین آسمان ساری کائنات زیر و زبر ہو جائے اللہ تعالیٰ کہتے میں ہوں یم سے والارض انت زولا میں ان کو پھٹنے سے گرنے سے ٹوٹنے سے اڑنے سے بکھرنے سے روک لیتا ہوں اگر میں نہ روکوں اور اس بم کو میں پھٹنے دوں تو زمین سے لے کر ساتویں آسمان تک ساری کائنات زیر و زبر ہو جائے یہ یہ گندا گندا بول بول ہے ہے اس کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ یہ اتنا عظیم الشان بول ہے یہ اتنا وزنی بول ہے کہ صرف ایک چھوٹے سے پرزے پر لکھا لا الہ الا اللہ اسے ترازو کے پلڑ میں رکھا پھر دوسری طرف ساتوں زمینوں کو اٹھا کے رکھا اس کے پہاڑ ہمالیہ کے سلسلے کراکرم کے سلسلے ہندو کش کے سلسلے دنیا میں تین سلسلے سب سے بڑے ہیں پہاڑی وہ تینوں پاکستان میں آ کر اکٹھے ہوتے ہیں گلگت کے پاس جا کر کو ہندو کش کراکرم ہے ہمالیہ یہ تینوں سلسلے پوری دنیا میں صرف پاکستان میں آ کر ملتے ہیں اور کہیں بھی یہ اکٹھے نہیں ہوتے یہ سارے پہاڑی سلسلے پھر ساری دنیا کے صحرا اور دریا اور سمندر اس کی مچھلیاں اس کے جانور اس کے اندر کے پہاڑ اور اس کے جنگل ساتوں زمین پر بسنے والے انسان ان کے گھر ان کی بلڈنگیں ان کی فیکٹریاں ان کی سواریاں ان کے سامان ان کے اسباب لوہا اور تانبا اور لوہا اور تانبا اور اور یہ کیل کانٹے اور دودھ اور شہد اور شراب اور پانی اور انگور اور آم اور زیبرے زرافے سور اور گینڈے اور ہاتھی اور چیتے باز اکاب گد چیونٹیاں بد پتنگے پروانے حشرات ساری چیزوں کو اٹھا کر اس پلڑے میں ڈالا پھر سارے آسمان کے نیچے جو خلائی نظام میں گردش کرنے والے سیارے ہیں یہ کتنے ہیں ایک اندازہ لگایا گیا اندازہ لگایا امریکہ کے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ اگر اس کائنات کے سیاروں کو گنا جائے گنا جائے تو گننے کے لیے تین سو کھرب سال کی ضرورت ہے صرف گننے کے لیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اتنی گنتی گننے کے لیے صرف گننے کے لیے تین سو خرب سال کی ضرورت ہے اور یہ وہ ہے جو دیکھا ہے جو نہیں دیکھا وہ ابھی اس سے زیادہ ہے وہ سارا اٹھا کے ایک پرڑے میں پھر بلیک ہول ہے ستانوے فیصد میں روشنی کو اس میں پتہ نہیں کیا والا ہے وہ ایک پلڑے میں پھر پہلا آسمان پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر چھٹا پھر ساتواں آسمان اسی پلڑے میں پھر جنت اور دوزخ اور ہوریں اور دودھ اور شہد اور شراب کے دریا اور پھر سارے عرش کے فرشتے کرسی کو اسی پلڑے میں لوہے محفوظ کو اسی پلڑے میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اسی پلڑے میں عرش کے فرشتوں کو اسی پلڑے میں جبریل کو بھی بٹھایا میکائیل کو بھی بٹھایا اسرائیل کو بھی بٹھایا اسرافیل کو بھی بٹھایا اور اللہ نے آسمانوں پہ ایسے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں انگوٹھا آگے کر دیں نوکن پر سات سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا صرف انگوٹھے کا نوکن اتنا بڑا ہے کہ سات سمندر کا پانی ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے تو اپنے وجود میں کتنا بڑا ہوگا یہ سارے فرشتے بھی اسی پلڑے میں ہوں تو اب تخت رات سے لے کر ہم عرش تک پہنچ گئے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ کے سوا ہر چیز کو اٹھا کر اس پلڑے میں رکھ دیا پھر اللہ کہتا ہے اس کا وزن کرو جب وزن کیا گیا تو لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب پہ وزنی ہو کر اس کو ہوا میں اٹھا دے گا خود نیچے بیٹھ جائے گا دنیا کا سب سے بڑا علم لا الہ الا اللہ دنیا کی سب سے بڑی جہالت کلمہ کفر کلمہ شرک اللہ کا نہ جاننا اللہ کو نہ پہچاننا میرے بھائیو انسان اپنے عقل سے اتنا تو جان سکتا ہے کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ کون ہے وہ کیسا ہے وہ کہاں ہے اس کا کیا نظام ہے یہ انسانی عقل نہیں جان سکتی بلکہ آخرت کے بارے میں انسان کا علم تھک جاتا ہے ہم فی شک منہا ہم منہا عمون وہ آخرت کی گتھیاں سلجھا نہیں سکتا اتنا پتا لگ سکتا ہے عقل سے کوئی ہے کون ہے یہ علم اللہ نے نبیوں کو عطا کیا کہ وہ کون ہے وہ کیا ہے وہ کیسا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی منشا کیا ہے موت کے بعد کیا ہے یہ علم صرف اللہ نبی کو دیتا ہے سائنسدان نقطہ دانشور فلسفی منطقی وہ یہاں آ کر گم ہو جاتے ہیں اور ان کی عقلیں ناکارا ہو جاتی ہیں اس راستے پردہ اٹھانے کے لیے سوا لاکھ نبیوں کو بھیجا گیا جنہوں نے آ کر انسانوں کو یہ علم دیا کہ اللہ کون ہے اس کائنات کا خالق کون ہے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں کا رہبر بنا کے بھیجا ہادی بنا کے بھیجا علم کامل دے کر بھیجا کسی کی شریعت کے لیے یہ اعلان نہیں ہوا اکمل لکم کسی کی شریعت کے لیے یہ اعلان نہیں ہوا وہ کم نعمتی کسی کو یہ تحفہ نہیں ملا وردی تو لکم الاسلام دینا اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے نبی پر یہ آج کے دن یہ کام ہو رہا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا لکم لکم صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں پہلے کسی کے لیے نہیں کیا دین تمہارا تم پہ کامل کر رہا ہوں اتمم تو علیکم تم تمام پر اپنی نعمت کا فیضان کر رہا ہوں تمام کر رہا ہوں خود اس کا نام میں اسلام رکھ رہا ہوں اللہ نے ہمیں اسلام اللہ کا نام سلام ہمارے دین کا نام اسلام اور ہمارا نام مسلم اللہ کا نام مومن ہمارے اندر کے جذبے کا نام ایمان اور ہم اپنی ذات میں مومن اللہ نے دو ناموں میں سے ہمارے نام کا انتخاب کیا اللہ سلام ہم مسلم اللہ مومن ہم مومن اللہ سلام ہے سما نفس السلام سما امت المسلمین اس کا نام سلام ہم مسلمین سما نفس المومن وسما امت المؤمنین اس کا نام مومن اور ہم مومنین یہ اللہ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ورنہ پہلی امتوں کو کہتا یا الذین ہادو اے یہودیو وقت یا الذین اوت الکتاب اے کتاب والو یا اہل الکتاب اے کتاب والو عیسائیوں کو کہتا ہے نصارا قالت النصارا اور کافروں کو کہتا ہے یا یو الذین کفروا قل یا ایوہ الکافرون ہمیں کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ہمیں یہ شرح بخش اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو اے ایمان والو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہم پر دین مکمل کیا ہمیں کامل اکمل رسول دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بھیج کر قیامت تک کے لیے محفوظ کیا آپ کی تعلیمات زندہ آپ کی صفات زندہ آپ کا قرآن زندہ <clears throat> پہلے نبیوں پر کتابیں آئیں وہ آسمانی کتابیں تھیں اللہ کا کلام نہ تھا یہ فرق ہے قرآن میں اور پہلی کتابوں کا فرق ہے بہت خوبصورت فرق ہے ان تورات آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے زبور آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے انجیل آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے صحیح سے ڈیڑھ سو چھوٹے پمفلٹ کتابیں چھوٹی کتابیں وہ آسمان کی کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور آسمان کی کتاب ہے دو باتیں ہیں کلام اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے اور آسمانی کتاب بھی ہے پہلی کتابیں آسمانی تھیں کلام الہی نہ تھیں تو تبدیل ہو گئیں پھر نسیم منسیہ ہو گئیں پھر بھلا دی گئیں اصل زبانیں ختم ہو گئیں صرف ترجمہ رہ گیا اور آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ فوٹو اسٹیٹ نہیں چلتا بازی جگہ ایسے ہوتی ہیں حکومت کہتی ہے اصل لاؤ کیا اس کو کہتے ہیں شناختی کارڈ شناختی کارڈ کی اصل لاؤ فوٹو اسٹیٹ کا نہیں اصل لاؤ اصل لاؤ اگر اصل نہیں ہوگی تو آپ کو پاسپورٹ نہیں مل سکتا اگر شناختی کارڈ آپ اصل نہیں دکھائیں گے آپ کا پاسپورٹ نہیں بن سکتا اور کتنے وراثت کے اور مقدمات میں اتنے بے شمار جگہیں ہیں جہاں آپ کو اصل دینا پڑے گا فوٹو اسٹیٹ نہیں چلے گا تو تورات کی اصل تو ہے کوئی نہیں فوٹو اسٹیٹ ہے ترجمہ انجیل کا اصل کوئی نہیں فوٹو اسٹیٹ ہے ترجمہ تو یہ جب جب ایمانیات عقائد اور زندگی کی بنیادوں کو اٹھایا جائے گا تو ہم کہیں گے اصل لاؤ کیونکہ اصل کے بغیر اتنی بڑی زندگی کو کیسے ہم تابع کریں اصل لاؤ اصل کوئی نہیں اصل لاؤ اصل کوئی نہیں ہاں بھائی قرآن ہے موجود اصل اصلی فوٹو اسٹیٹ اس کی بنی نہیں سکتی وہ ہے ہی ہی اصل اصل وہ ہے اگر قرآن کا خالی ترجمہ چھاپ دیا جائے اور اس کے ساتھ آیات نہ ہو تو اسے قرآن کہنا جائز نہیں ہے وہ قرآن کہلانے کا حقدار نہیں وہ قرآن ادب کا حقدار نہیں وہ ایک کتاب ہے اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے وہ ایک کتاب ہے اس کو کلام اللہ نہیں کہہ سکتے وہ ایک کتاب ہے اس کا وہ ادب نہیں باوضو پکڑو بغیر وضو کے نہ پکڑو وہ ادب سے پڑھو وہ ایک کتاب ہے کلام اللہ ہر جگہ اپنی اصل کے ساتھ ہے اس کا فوٹو اسٹیٹ بن ہی نہیں سکتا ہر سینوں میں اصل کتابوں میں اصل اوراق میں اصل مساجد میں اصل نماز میں اصل تلاوت میں اصل حج میں اصل طواف میں اصل نفلوں میں اصل کمرے میں اصل ہر جگہ اصلی پڑا ہوا ہے اس کا کہیں کوئی فوٹو سٹیٹ نہیں ہے یہ اپنی حقیقت کے ساتھ موجود رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا کہ اب اس کو واپسی کا وقت ہے دنیا کے اختتام کا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کلام اللہ اپنا کلام دیا لہذا وہ بدل نہ سکا اسے اوروں نے بدلنا چاہا اسے غیروں نے بدلنا چاہا کئیوں نے کہا یہ بدل گیا ہے کئیوں نے کہا یہ اصلی نہیں ہے تو آج کی تحقیقات نے بہت سی چیزوں کو واضح کیا ہے تو ایک ایک سپر کمپیوٹر آیا ہے سپر کمپیوٹر اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ ایک منٹ میں ایک ارب زاویوں سے اس کو پرکھ لیتا ہے سو کروڑ جگہوں سے وہ ایک منٹ میں سوکھنگال لیتا ہے اتنی اس کے اندر سرعت ہے رفتار ہے اور طاقت تو اس میں انجیل کو ڈالا گیا انجیل کی سیڑھی کو ڈالا گیا تو ساری سکرین اس کی غلطیوں سے بھر کے آ گئی غلطیاں غلطیاں غلطیاں غلطیاں اور کئی کتابیں ڈالی گئیں غلطیاں غلطیاں غلطیاں پر قرآن کی سیٹی کو اس میں ڈالا گیا یہ امریکہ کی بات بتا رہا ہوں امریکہ کی بات بتا رہا ہوں وہاں قرآن کی سیڈی کو ڈالا گیا تو ساری سکرین پر زیرو زیرو زیرو زیرو لکھا چلتا گیا کہ یہ کسی خطا کا بھی متحمل نہیں ہے ہر خطا سو ارب زاویوں سے دیکھ کر بتایا گیا نہیں نہیں نہیں نہیں اس کا زیر زبر بھی نہیں بدلا یہ وہی ہے یہ وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے غار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور الیوم اکمل تو کا تاج لے کر وہ عرفات کے میدان میں اترا یہ وہی ہے وہی ہے اس میں نہ کوئی تبدیلی کر سکا ہے نہ کوئی گھٹا سکا ہے نہ کوئی بڑھا سکا ہے نہ کوئی آگے کر سکا نہ کوئی پیچھے کر سکا نہ تقدیم نہ تاخیر نہ زیادتی نہ کمی ہر کمی سے پاک ہے اور اس کو سات طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح سے بھی لکھ کے ڈالو گے ہر خطا سے پاک ہے ہم پڑھتے ہیں ار الذی یونس والے پڑھتے ہیں آر ای تلوی دونوں طرح ہر خطا سے پاک ہے ہم پڑھتے ہیں حمالت الحطب افریقہ والے پڑھتے ہیں حمالت الحطب ہم پڑھتے ہیں ہوا ما دل صاحبكم وما غوا افریقہ والے پڑھتے ہیں والنجم اذا ما دل صاحبكم وما غوے وما ينطق عن ماینت ہم پڑھتے ہیں ما ينطق عن ہوا وہ کہتے ما ينطق عن ہم کہتے ہیں ان ہوتے الا وحی ہا وہ کہتے ہیں ان ہوا الا وحی یو ہے یو جیسے بھی ڈالو گے کمپیوٹر کہے گا صفر صفر صفر اس میں کوئی خطا نہیں کوئی خطا نہیں کوئی خطا نہیں کلام اللہ کو انسان بدل نہیں سکتا کلام اللہ کو انسان بدلنے و تمت کلیمت و صدقا وعدلا وتمت و رب صدقا و لا مبدل قن ولی تیرے رب کا بول سچا ہو گیا عدل کے ترازو پہ تل گیا آپ ساری دنیا کے دجال میں اگر نہ اسے بدل سکتے ہیں نہ اس میں تعریف کر سکتے ہیں نہ تغیر کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ کی پہچان کرانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اللہ کی قسم سن لو دنیا کا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اللہ کو نہیں جانتا دنیا کا سب سے بڑا علامہ وہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے آج کے سارے سائنسدان بڑے ہی ان پڑھ ہیں بڑے ہی جاہل ہیں وہ ہمارا ریڑھی پہ بیٹھ کے کیلے بیچنے والا اور تربوز بیچنے والا اور بوٹ پالش کرنے والا وہ آج کے سائنسدانوں سے بڑا عالم ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی مانے نہ مانے اس کے حکم پورے کرے نہ کرے پر دنیا میں سب سے بڑی نیکی ہے لا الہ الا اللہ اور دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک دنیا میں لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں اور دنیا میں شرک سے بڑھ کر جرم کوئی نہیں جس اللہ نے جرم و سزا کو بنایا جس نے نیکی اور جزا کو بنایا جس رب نے جنت اور دوزب کو بنایا جو رب حق اور باطل میں فیصلہ کرتا ہے سچے اور جھوٹے کو الگ کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے دربار میں سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ اور اللہ کے دربار میں سب سے بڑا جرم وہ کفر اور شرک ہے تو آج کا اللہ کا نام ماننے والا یہ اللہ کو مانا تو اپنے تصور سے مانا کہیں بیٹا بنا دیا کہیں مورت بنا دی کہیں بت بنا دیا کہیں بھگوان بنا دیا کبھی اوتار بنا دیا کبھی کچھ بنا دیا اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کو خدا بھی نہ کہو اگرچہ علماء نے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میرا وجدان یہ ہے کہ اللہ صرف اللہ ہے اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں چاہے وہ خدا ہو چاہے وہ گاڈ ہو وہ بھگوان ہو وہ اوتار ہو اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اسے خدا بھی مت کہو اور گاڈ تو ویسے اس کا ترجمہ نہیں بنتا بھگوان تو ویسے اس کا ترجمہ نہیں خدا بھی اللہ کا پورا تعارف نہیں ہے اللہ تو اپنی ذات میں لفظ ہی عجیب ہے کسی لفظ میں سے ایک لفظ نکال دو ایک لفظ نکال دو خدا کا الف ہٹا دو کیا بنے گا خود تو خود کیا بلا ہے خدا میں سے دال نکال دو تو بنے گا خواہ تو خا کیا چیز ہے خا خدا کا خدا کا خی ہٹا دو تو بن جائے گا دا تو دا کیا چیز ہے دا کیا چیز ہے تو یہ کیسے اللہ پہ منتخب ہو سکتا ہے یہ کیسے اللہ کی ترجمانی کرتا ہے اب میں لفظ اللہ کا الف ہٹا رہا ہوں اللہ کسی لفظ کا لفظ حرف ہٹا دو کسی لفظ کا حرف ہٹا دو تو مطلب کسی کوئی کو کوئی بن جاتا ہے کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے زیر زبر بدل دو بکری سے بکری کر دو تو کہاں چلا گیا لیفٹ سے لفٹ کر دو انگریزی لیفٹ اور لفٹ کتنا بڑا فرق ہو گیا کتنا بڑا فرق ہو گیا تو اللہ اللہ علیف ہٹا دو الف ہٹا دو پیچھے رہ گیا للہ تو اللہ نے اللہ تعالیٰ کی قرآن میں گواہی سنو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مطلب وہی رہا اب اگلا لام بھی ہٹا دو الف کے ساتھ لام بھی ہٹ گیا پیچھے لہو رہ گیا تو اب قرآن کی گواہی سنو لہو ما پھر پہلے الف لام کو باقی رکھ کے آخری لام ہٹا دو تو پیچھے الہ رہ گیا تو قرآن کی گواہی سنو وہ اب الف بھی ہٹا دو پہلا لام بھی ہٹا دو دوسرا لام بھی ہٹا دو آخری لام کی پیش کی آواز باقی رکھو ہو ہو اللہ ہو اللہ ہو ہو کہتے اب میں سارے لفظ ہٹا دیے صرف ہو کو پکڑا تو قرآن کی گواہی سنو ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الاسلام میم اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم تو میں کیسے کہوں کہ خدا اللہ کا پورا ترجمہ دے سکتا ہے اور اللہ کی پوری ترجمانی کر سکتا ہے اللہ اللہ ہے اپنی لفظ میں بھی لا شریک اپنی ذات میں لا شریک اپنی صفات میں لا شریک اپنے کمال میں لا شریک شہن شاہی میں لا شریک جباری میں لا شریک جبروت میں لا شریک سلطنت میں لا شریک علم میں لا شریک قدرت میں لا شریک قہر میں لا شریک مہر میں لا شریک آتا میں لا شریک بخش میں لا شریک پکڑ میں لا شریک بخشش میں لا شریک بلندیوں میں لا شریک ہر ہر ہر ہر صفت میں لا شریک لا شریک لا شریک یہ علم کوئی نہیں جانتا تھا یہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں آ کے بتایا اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ہم جاہل ہوتے اللہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا وہ آیا تو توحید اور شرک کا پتا چلا اور وہ آئے تو کفر اور شرک کا پتہ چلا وہ آئے تو اندھیرے اور اجالے کا پتا چلا وہ آئے تو حق اور باطل کا پتہ چلا وہ آئے تو زنا اور نکاح کا پتہ چلا وہ آئے تو حلال اور حرام کا پتا چلا وہ آئے تو جھوٹ اور سچ کا پتہ چلا وہ آئے تو مجرم اور محرم کا پتہ چلا وہ آئے تو نیکی اور بدی کا پتہ چلا وہ آئے تو جنت اور جہنم کا پتہ چلا وہ آئے تو قرآن اور انجیل تورات کا پتہ چلا وہ آئے تو پل سرات اور میزان اور ترازو کا پتہ چلا وہ آئے تو قبر کی زندگی کا پتہ چلا وہ آئے تو منکر نکیر کا پتہ چلا وہ آئے تو مر کے اٹھنے کا پتہ چلا وہ آئے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا پتہ چلا وہ آئے تو سیدھے اور ٹیڑے راستے کا فرق معلوم ہوا وہ آئے تو سرات مستقیم کا پتہ چلا اور شیطانی راستوں کا پتہ چلا وہ آئے تو شیطان اور رحمان کا فرق معلوم ہوا وہ آئے تو علم اور گمراہی کا جہالت کا فرق معلوم ہوا وہ آئے تو ہدایت اور گمراہی کا فرق معلوم ہوا آپ آئے تو حق اور باطل کی تمیز ہوئی آپ آئے تو ماں کو اس کا مقام ملا باپ کو اس کا مرتبہ ملا بیوی کو اس کا حق ملا حامد کو اس کا حق ملا وہ آئے تو خون کے رشتوں کی قدر کا پتہ چلا وہ آئے تو آئے تو سخاوت اور خودداری کا پتہ چلا وہ آئے تو شجاعت کا پتہ چلا وہ آئے تو قربانی کا پتہ چلا وہ آئے تو سجدہ کیسے کرنے ہیں ہمیں کیا پتا تھا اللہ کی کیسے پوجا کرنی ہمیں کیا پتا کہ ہمیں یوں کھڑے ہونا ہے یہ رکو یہ سجدہ یہ تسبیح یہ تلاوت یہ تحیات وہ آئے تو نمازوں کا طریقہ لے کر آئے وہ آئے تو بندگی کا سلیقہ سمجھایا وہ آئے تو معرفت کا سمندر لے کر آئے وہ آئے تو بلندیوں کی راہیں سمجھانے آئے آپ آئے تو ہمیں روزے کا پتہ چلا آپ آئے تو ہمیں نماز کا پتہ چلا آپ آئے تو ہمیں حج کا پتہ چلا آپ آئے تو ہمیں طواف کا پتہ چلا آپ کی آمد ہوئی آپ کی آمد ہوئی تو ان مسجدوں کے بنانے کا پتہ چلا آپ آئے تو قرآن کی تلاوت زندہ ہوئی آپ آئے تو عشق و محبت کی لا زوال اللہ پر مر مٹنے والوں کی لا زوال کائنات کے صفحات پہ ان مٹ نکوش چھوڑتی ہوئی چلی گئی آپ آئے تو کربلاؤں کو سلیقہ ملا آپ نہ ہوتے تو کربلائیں کہاں سے ہوتی آپ نہ ہوتے تو اللہ پہ قربان ہونے والوں کے سر وہ نیزوں پہ کیسے سجائے جاتے اور خون میں تڑپتے ہوئے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے سرخ رنگ کے لباس پہن کر بن کر اللہ کے دربار میں پہنچنا کسے نصیب ہوتا آپ کی آمد تھی شہداء کو شہادت ملی صدیقین کو صدق ملا صالحین کو صلاح ملی خلفاء کو خلافت ملی مومنہ کو پاک دامنی ملی مومن کو تخوہ ملا تاجر کو دیانت ملی سارے کو توازو ملی حاکم کو رحم ملا قاضی کو عدل ملا غریب کو خودداری ملی غریب کو وشتغنا ملا اور اللہ کے لیے تڑپنے والوں کو راتوں کو رونا ملا راتوں میں اشک بہانا ملا اس کے لیے آہیں پھرنا ملا وہ نہ ہوتے تو جہان اندھا تھا جہان جاہل تھا انسان جاہل تھا آج پھر انسان جاہل ہے کہ مغرب تو اللہ کو جانتا نہیں اور مشرق اللہ کو جان کے بھی اللہ کی مانتا نہیں مغرب تو رسول اللہ کو جانتا نہیں اور مشرق رسول اللہ کو مان کے بھی ان کی مانتا نہیں بارہ دن ڈھول بجائیں گے نعتیں پڑھیں گے جلوس نکالیں گے نمازیں چھوڑیں گے تلاوت چھوڑیں گے اور بارہ دن کے بعد بے ہنگم طریقے سے اللہ کے نبی کو یاد کر کے بارہ دن کے بعد کوئی توبہ کرتا کوئی داڑھی رکھتا کوئی ماؤں کے چرن میں بیٹھتا ماں سے معافی مانگتا کوئی باپ سے معافی مانگتا کوئی روٹے بھائی کو مناتا کوئی خیانت چھوڑ جاتا کوئی زنا چھوڑ جاتا کوئی شراب چھوڑ جاتا کوئی ناپ تول کی کمی چھوڑ جاتا کوئی رشوت چھوڑ جاتا کوئی بے پردہ عورت پردے میں چلی جاتی اور کوئی جوا کھیلنے والا جوا چھوڑ جاتا کوئی غلط تجارت کرنے والا غلط تجارت سے توبہ کر جاتا کوئی ظالم حکمران عادل بن جاتا یہ جج جو آج ٹکے ٹپے کے پہ فروخت ہو رہے ہیں یہ کوئی اپنے قلم کا تقدس کو پہچانتے یہ وکیل جو قاتل کا کیس لے کر مظلوم کے گھر کے چراغ بجا کر قاتل کو بچا کر اور اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اوروں کی آتے کر اوروں کے جگر نکال کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ کوئی یہ توبہ کر جاتے آٹھ بازاروں کے تاجر یہ بانڈ بیچنے والے یہ بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے والے یہ فکس ڈپازٹ میں پیسے رکھنے والے یہ کروڑوں روپے لوگوں کو لے کر اپنی ملیں چلانے والے اپنی فیکٹریاں چلانے والے کوئی تو توبہ کرتا کوئی گھنگرو باندھ کے ناچنے والی وہ جا کر تنہائیوں میں بیٹھ کے روتی کوئی اسٹیج پہ ناچنے والا وہ حرام سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہا تھا کوئی آوارہ نظریں دوڑانے والا اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا تھا کوئی گانے سننے والا اپنی کیستیں توڑ کر قرآن کی رکھتا وہ کیسے نادان ہیں گاڑی میں گانے سنتے جا رہے ہیں اور میرے عزیز و ٹکر ہو کے مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کیا منہ دکھاؤ گے کیا کیا رونے روئیں بسوں نے لکھا ہوتا ہے V C R time V C R time اور اس میں ہوتا کیا ہے ننگے ناچ ہوتے ہیں اور یہ بس الٹ گئی اور یہ ٹکر ہو گئی اور ان میں سے کوئی مر گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کیا دیکھتا ہوا میں مرا کیا دیکھتا ہوا میں مرا پاسے جہالت کا واقعہ سناتا ہوں میں لاہور پڑھتا تھا برٹش سینما ہوتا تھا میکلور روڈ پر اس کی گیلری گر گئی آٹھ آدمی مر گئے آٹھ آدمی میرے اوپر اتنا اثر ہوا میں نے پورا ایک مہینہ کوئی فلم نہیں دیکھی کہ اگر اسی طرح میرے اوپر کوئی چیز گر گئی اور فلم دیکھتے میں مر گیا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا پر ہماری تو بد قسمت اندر کے ایمان سے ایک مہینہ تو سین میں نہیں گئے پھر وہی راستے وہی شامیں وہی صبح ہو گئیں یہ تو اللہ پاک نے فضل فرمایا اپنے فضل و کرم سے تبلیغ کے کام کو زندہ فرمایا انسانیت کو ہدایت ملی میرے بھائیو میرے بھائیو ربیع الاول کا تقاضا تو یہ تھا کہ توبہ کرتے لوٹ کے آتے اور توبہ بڑا خوبصورت لفظ ہے توبہ کا مطلب معافی مانگنا نہیں ہے توبہ کا لفظ مطلب ہے لوٹ آنا لوٹ آنا واپس آ جانا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو توبو توبتا نسوہا اے ایمان والو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف آ جاؤ اپنے رب کی طرف ہماری اور اللہ کی صلح کرانے کے لیے بیچ میں محمد الرسول اللہ واسطہ ہیں دو فریقوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے نا تو کہ یا کوئی ہماری صلح کرا دے یا کوئی ہماری صلح کرا دے یہ مثال دے رہا ہوں اللہ اور ہم فریق نہیں ہیں اللہ اور ہم فریق نہیں ہم بندے وہ آقا ہم غلام وہ آقا ہم مخلوق وہ خالق ہم مقہور وہ کاہر ہم مجبور وہ جابر اور ہم مخلوق وہ خالق ہم مملوک وہ مالک مثال دے رہا ہوں دو فریقین میں جب تناؤ ہو جائے یا ساڑی سولہ کرا دو یا ساڑی سولہ کرا دو اچھا بھائی آؤ بھائی ہم تمہاری بھی سنتے ہیں تمہاری بھی سنتے ہیں بیچ میں سلح کراتے ہیں مخلوق اللہ سے برگشتہ تھی آزاد تھی کفر میں شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اللہ کا نبی آیا آ جاؤ تمہاری اللہ سے صلح کرا دوں آ جاؤ تمہاری اللہ سے صلح کرا دوں آؤ تمہیں واپس اللہ کے گھر پہنچا دوں تمہیں لوٹا دوں آ جاؤ یا ابا سفیان جئتکم مت دنیا والآخرہ ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں دنیا اور آخرت کی بلندیاں لے کر آیا ہوں آ جاؤ آ جاؤ تو میرے بھائیو ربیع ربی الاول کا تقاضا صرف جلوس نکالنا نہیں تھا صرف نعتیں پڑھنا نہیں ہے اور صرف تقریریں کرنا نہیں ہے اور صرف سیرت کے جلسے کرنا نہیں ہے اس کا تقاضا تھا کہ سارا فیصلہ بہت توبہ کر جاتا ساری کالونی اللہ کی طرف لوٹ آتی ساری کالونی کے نوجوان محمدی نظر آتے ساری کالونی کی عورتیں خدیجہ کی بیٹیاں نظر آتی فاطمہ کی بیٹیاں نظر آتی ان میں سلمہ جو عائشہ کی خدام خادمہ نظر آتی یہ تھا ربیع الاول کا تقاضا سارا دین رسم بن گیا رواج بن گیا رسم اور رواج نے ہمیں ہلاک و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یتلو علیہم آیا ویعلمہم المحم والحکمہ ویعلمہم حکمہ ویزکیہم ویعلمہم محمول والحکمہ کتاب اول من قبل مبین دو چیزیں ہیں دین کو پرکھنے کے لیے اللہ کی رضا پہ چلنے کے لیے دو چیزیں دو چیز یتلو آیات ہی قرآن کا علم ویزکیہم اور تزکیہ تزکیہ نفس کی طہارت نفس کی پاکیزگی دو فتنے آئے دو فتنے آئے ایک بہت بڑے طبقے نے قرآن حدیث کو بھلا کر صرف شخصیتوں کے پیچھے چلنا شروع کر دی صرف شخصیت اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ صحیح لوگوں کی جگہ جیلی پیر آ گئے جیلی مشائق آ گئے اللہ کے بندوں سے دنیا خالی نہیں ہے پر جیسے بازار میں کھوٹا سکا چل رہا ہے اور کھوٹا سودا چل رہا ہے اور اصلی سودے کی دکان ڈھونڈے سے نہیں ملتی ایسے ہی روحانیت کے بازار میں وہ بازاری بازاری گدیاں قائم ہو گئیں اصلی وہ جو اقبال نے کہا تھا آئے گئے فردا لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی وہ لوگ نظر نہیں آتے تو دو گمراہی آئیں پہلی گمراہی کیا ہے قرآن کو چھوڑ دیا حدیث کو چھوڑ دیا صرف ہمارے بزرگ ہمارے پیر ہمارے شیخ کیونکہ ذاتی طور پر قرآن کا نہیں پتا تھا حدیث کا نہیں پتا تھا تو امت بدعات میں گرتے گرتے گرتے وہاں تک چلی گئی کہ دین اپنی اصلی شکل میں مسخ ہو گیا اور بدعات نے دین کی جگہ لے لی اور آدمی اپنی اصل سے بالکل ایسے کٹ گیا کہ جب اصل بات جات دلاتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے ہم سچے دوسرا فتنہ کیا ہوا کہ ان کا ساری شخصیتیں ایسی ہیں بازاری ہیں دکانداری ہیں اب ہم خود قرآن و حدیث کو سمجھیں گے خود چلنا شروع کر دیا شخصیت کو بیچ میں سے نکال دیا تو کیا ہوا پھر پرویزی بن گئے پھر حدیث کے منکر بن گئے پھر حدیث کا انکار شروع کر دیا پھر قرآن کے طرز میں خود شروع کر دیے دنیا میں کوئی ایسا نظر آیا جو کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا ہو اور اس کے پاس میڈیکل کالج کی ڈگری نہ ہو میڈیکل کالج کی ڈگری کیا ہے کہ اس نے اعتماد لوگوں سے علم حاصل کیا ہے لہذا ہم اس کو بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں اس کے ہاتھوں کوئی مر بھی جائے گا تو اس پہ کوئی کیس نہیں ہوگا اور ایک آدمی نے اس سے زیادہ علم حاصل کر لیا طبیب حاضر ماہر ڈاکٹر بن گیا لیکن اس کے پاس ڈگری کوئی نہیں سند کوئی نہیں اس کے ہاتھوں لوگ شفا بھی پائیں گے تو اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے گا تو جیلی ڈاکٹر ہے تو جیلی حکیم ہے چلو اٹھو ڈگری دکھاؤ ڈگری کا کیا مطلب ہے ڈگری کا کیا مطلب ہے تم نے کس کی صحبت سے یہ علم حاصل کیا ہے تم نے کس کی صحبت سے یہ علم حاصل کیا ہے اگر صحبت اور شخصیت کو بیچ میں سے ہٹایا جائے کوئی وکیل وکالت نہیں کر سکتا کوئی انجینئر اپنی کمپنی نہیں بنا سکتا کوئی ڈاکٹر ہاسپٹل نہیں بنا سکتا کوئی ڈاکٹر کسی ہاسپٹل میں نوکری نہیں کر سکتا کوئی کوئی بھی ماہر اقتصادیات کسی بھی کمپنی میں جاب نہیں کر سکتا کہ بھائی ہاں ڈگری لاؤ جو ڈگری تو کوئی نہیں میرا تجربہ ہے کہ تیرے تجربے کے ہم قائل نہیں ڈگری لاؤ ڈگری لاؤ تو ایک بہت بڑا طبقہ یوں گمراہ ہوا کہا ہم خود سمجھیں گے قرآن کو تو کیا کر بیٹھے حدیث کے منکر ہو گئے اور ایک اتنا بڑا طوفان کھڑا کیا آج بھی وہ طوفان چل رہا ہے اور اس میں ہزاروں یہ تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو ایسے فطروں نے تباہی پھیلا دی تھی میرے باپ مرحوم بڑا پڑھا لکھا بڑا شاعر ادیب بڑا مقرر مسلم لیگ کا پورے ضلع ملتان کا صدر محمد علی جناح مرحوم کے ساتھ ساتھ تقریریں کرتے تھے سیاسی لیڈر اور ادھر ذوق پڑھ پڑھ کے پٹڑی سے اتر گئے اور حدیث کے منکر ہو اس وقت وہ پرویز بیچارہ قسمت کا مارا اس کا بڑا لٹریچر چل رہا تھا وہ پڑھ پڑھ کے گمراہ ہو حدیث کا انکار ہوگا اور ہمارا بہت بچپن تھا اس وقت بہت بچپن نماز کیا ہے قربانی کیا ہے حج کیا ہے وہ جو کہتے رہتے ہیں پاگل دیوانے پھر ایک شخص کی صحبت حاصل ہوئی اس کا نام تھا احمد علی وہ تھا لاہور کا چند چند نہ گھنٹے نہ صبح نہ شامیں چند گھڑیاں اس شخص کی صحبت میں گزری ساری زندگی بدل گئی ساری زندگی آنکھوں سے پٹی اتر گئی ہو میں تو گمراہی میں تھا میں تو اندھیرے میں تھا ایک طبقہ یوں گمراہ ہو رہا ہے ہم قرآن کو خود سمجھیں گے جاؤ نا لو کی کتابیں خود سمجھ کے پھٹا لگا کے بیٹھ جاؤ اور جاؤ اور یہ پی ایم سی کا سارا نصاب لے پنجاب میڈیکل کالج فیصلہ باد سارا پڑھ کے یاد کر کے اور یہاں گلستان کالونی میں لکھ دو ڈاکٹر طارق جمیل اور تم نے کہاں سے پڑھا ہے آج میں نے خود پڑھا چل جیل میں ڈالو بدبخ لوگوں کو مارے گا کتنے مریض ہسپتالوں میں ڈاکٹر کی غفلت سے مر جاتے ہیں کوئی کیس ہوا انسان ہے ہو گئی غلطی ہو گئی وہ ٹیکا ہی تھوڑا سا بے ہوشی کا زیادہ لگایا وہ اٹھ کے ہی نہیں دیا وہیں مر گیا انسان ہے علم پورا ہے علم صحیح ہے غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی ادھر ٹھیک بھی کرے گا تو اٹھ جاؤ گرفتار کرو کیوں پاس سند کوئی نہیں تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں علم تک دین تک پہنچنے کے لیے دو ضرورتیں ہیں قرآن و حدیث کا صحیح علم اور صحیح شخصیات اللہ کے نیک بندوں کی صحیح صحبت ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوگی کوئی ایک بھی نہ ہوگی تو جب قرآن کو چھوڑیں گے تو بدتوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور شخصیات کو چھوڑیں گے تو پھر اسلام سے نکل جائیں گے دارا اسلام سے نکل جائیں گے حدیث کا انکار کیا وہ قرآن کا انکار ہو گیا قرآن کے خود ترجمے کریں گے پھر قرآن کے خود تفسیر کریں گے نہیں قرآن کے الفاظ جس طرح آئے ہیں ویسے ہی باقی رکھنا وہ یوزکی اہم پاک کرنا پاکیزہ دل کے بغیر علم بھی نفع نہیں دیتا صحبت بھی نفع نہیں یاد رکھنا سینہ پاک نہ ہو نہ صحبت نفع دیتی نہ علم نفع دیتا ہے ابو جہل کتنا علم والا تھا عربی تھا عربی حضور کی صحبت میں رہ کر بھی سب سے بڑا کافر ہو کے مر گیا اندر میں طلب ہو سینے میں طلب ہو اندر میں طلب ہو قرآن کا علم ہو صحیح آدمی کی صحبت ہو تو آدمی سرات مستقیم پر آتا ہے صرف کہے گا میں قرآن خود سمجھوں گا تو ایسے گمراہ ہوں گے کہ قرآن کوئی قرآن کوئی نہ سمجھ پائیں گے اور اس کو کہاں سے کہاں پہنچائیں گے اور اگر قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ کے بغیر صرف مشائق کے پیچھے چلیں گے تو بدعات کا شکار ہو جائیں گے تو ہمارا دین افراد و تفریح سے خالی ہے وکان ابین ادالی کا قواما ہمارے لیے فرق ہے قرآن و سنت کوئی شخص ہواؤں میں اڑتا آ رہا ہو پیچھے مرید بھی ہوا میں اڑتے آ رہے ہوں اگر وہ اللہ کے نبی کی سنت کا چھوڑنے والا ہے تو کوئی شیطان ہے کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا وہ پانیوں پہ چلتا ہوا آ رہا ہو موجوں سے راستے دیتی آ رہی ہوں اگر وہ میرے محبوب کی شریعت کے خلاف ہے تو کوئی دجال ہے وہ اللہ والا نہیں ہے پانی میں تو مچھلیاں بھی تیر جاتی ہیں ہواؤں میں تو مکھیاں بھی اڑ جاتی ہیں کرگس اور شاہین ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں میرے بھائیو اللہ کا بندہ بن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر زمین پہ چلنا یہ انسانیت کی معراج ہے ہمارا دین کرامتوں کا نہیں شوبدہ بازی کا نہیں ہے ہمارا دین قرآن و سنت کا ہے قرآن و حدیث کا ہے سلف صالحین کا ہے جو اس میں ہے وہ حق ہے جو دائیں بائیں وہ ہمارا رواج ہے ہمارے کچھ ہمارے رواج ایسے ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتے اس میں شدت نہیں برتنی چاہیے لیکن جو رواج شریعت متحرہ سے ٹکرا جائیں اور دین میں تبدیلی لائیں بھائی وہ ان سے تو بچنا ہی ضروری ہے ان کو تو چھوڑنا ہی ضروری ہے ان سے تو ہٹنا ہی ضروری ہے نعت خانی ہمارے دین کا حصہ ہمارے ایمان کا حصہ لیکن نعتوں کو گانے کی طرزوں پہ پڑھا جائے کبھی ہندی گانا کبھی پاکستانی گانا کبھی انڈیا کی طرز کبھی پاکستانی گانے کی طرز یہ ظلم ہے یہ ستم ہے یہ ظلم ہے یہ ستم ہے یہ تباہی ہے یہ بربادی ہے یہ کوئی خانی نہیں ہے یہ میرے رسول کی توہین ہے حسان کہہ رہا ہے کلم کلم ترقت اشمل خلقت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء ساری دنیا کا ناتیہ کلام ایک پلڑ میں ڈالو اردو ہندی انگریزی فارسی عربی اور حسان کے یہ دو شیر ایک پلڑ میں ڈالو اور وزن کرو تو یہ دو شعر ساری دنیا کی نعتوں پر بھاری ہیں ہاں ہاں اس میں ایک مصرا کا ان کا کما تشا یہ جو مصرا ہے اس نے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ وہاں کوئی شاعر قیامت تک اب نہیں پہنچ سکتا کیا ہوا ہے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا آپ سے میں صرف خالی ترجمہ کر رہا ہوں اس کے معنی حقائق کون جا میں تو جانتا نہیں ہوں جو زیادہ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے آپ سے حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جانا نہیں آپ ہر ایپ سے پاک پیدا ہوئے آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا خود چاہا صرف اس ایک مصرے کو میں بتانے لگا ہوں یہاں حسان کا تخیل کہاں پہنچا ہے کہ اس نے اللہ کو اور روح محمد کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ ایک طرف طرح ہے جیسے اللہ نے چاہا ویسے بنایا جیسے اللہ نے چاہا ویسے بنایا چونکہ اللہ کے نبی جیسے چاہتے تو وہ کم درجہ تھا جو اللہ نے چاہا وہ اعلیٰ درجہ ہے اللہ کا چاہا اس کو کون پہنچ سکتا ہے لیکن یہ تخیل کی بلندی ہے شاعر کی پرواز ہے کہ وہ یوں ہم کلام کر رہا ہے تو یوں کہہ رہے ہیں اللہ محبوب آمنے سامنے حبیب حبیب اللہ آمنے سامنے عابد معبود آمنے سامنے ساجد مسجود آمنے سامنے رسول اور اللہ آمنے سامنے اللہ کہہ رہا میرے حبیب تو بتا تجھے کیسے بناؤں قد خلقت کما تشاء میرے حبیب ذرا بتانا تمہیں کیسے بت تمہیں کیسے بناؤں نعت تو یہ ہو رہی ہے تو میں کیسے سمجھاؤں آج کے لوگوں کو اور ان اپنے بھائی ناز پڑھنے ان کا جذبہ سچا ہے پر علم کوئی نہیں یہ میں اسی بات کو رویا ہوں قرآن و حدیث کے علم کی روشنی ہو اور صحیح لوگوں کی صحبت ہو تب جا کر آدمی منزل تک پہنچتا ہے علم نہ ہوگا علم و کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو سلطان باہو کتنی بڑی بات فرما گئے علم باج کرے فقیری علم کے بغیر جو اللہ کی راہوں پہ چلے گا کیا ہوگا کافر مرے دیوانہ ہو کافر بن کے مرے گا گمراہ ہو کے مرے گا اللہ تک نہیں پہنچ سکتا یہ ناخوانی ہو رہی ہے علم کی روشنی میں اور صحبت رسول میں تو اللہ کہہ رہا میرے حبیب تو بول نہ تجھے کیسے بناؤں تو جیسے گئے گا ویسے بناؤں گا کیسے بناؤں تو اب یہ میرا آگے تخیل یہ آگے میرا تخیل ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا عظیم الحامہ میرا سر بڑا بناؤ یہ حضور کا حلیہ ہے میں وہ بتا رہا ہوں اپنے تخیل کے ساتھ کیا سب کچھ اللہ نے ایک تخیل حسان نے پیش کیا اے میرے عاجز کا ہے کیسے بناؤں عظیم الحامہ میرا سر خوبصورت ہو بڑا ہو کہ ٹھیک ہے عظیم الحامہ بنا دیا تیرا ماتھا کیسے بناؤں واسع الجبین میں حضور کا حلیہ بتا رہا ہوں اپنے تخیل کے ساتھ تیرا حلیہ کیسے تیرا ماتھا کیسے بناؤں واسع الجبین میرا ماتھا کشادہ ہو بنا دیا تیرے بال کیسے بناؤں رجل الشار نیم گھنگریالے ہوں پھنس جائیں گھنگریالے تو حسین نہیں بالکل سیدھے ہوں تو حسن نہیں اس میں موجوں کی روانی بھی ہو اور تغیانی بھی ہو تو پھر حسن نظر آتا ہے تو مجھے ایسے بناؤ جیسے اٹھتی ہوئی چلتی ہوئی موج خالی اٹھے تو مشکل بیٹھ جائے تو مشکل نہیں نہیں روانی بھی ہو تو غیانی بھی ہو رجل شار میرے بال نیم گھنگریالے بنا بنا دیے کیسے ہوں کالے اسود شدید السواد شدید السواد کالے کیا ہوں اچھا تیری بھویں کیسی بناؤں جل حواجب چپ میری گول ہوں کماندار ہوں من غیر کرنے بیچ میں بال کوئی نہ ہو تمہارے نبی کی کیول گول کماندار بیچ میں بال کوئی نہیں تھے اچھا تیرا ناک کیسے بناؤں اکنل کنل ایر میرا ناک ایسا بنا میرے مولا یہاں سے تھوڑا سا اٹھاؤ آگے سے باریک ہو اوپر نور کا حالہ ہو تو ٹھیک ہے بنا دیا لہو نور یا آلو ہو یہاں آپ کا ایک نور کا حالا تھا جیسے جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا میرے محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں آنکھیں بڑا درجہ رکھتی ہیں چہرے پہ آنکھ سارا چہرہ حسین ہو آنکھ چندیائی ہوئی ہو تو آدمی کا سارا وقار ختم ہو جاتا ہے چہرہ موہرا کچا پکا بھی ہو آنکھ حسین ہو تو آدمی وقار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تیری آنکھیں کیسی ہوں تیری آنکھیں کیسی ہوں تو کتنی صفت بنائیں ادعج اجل آئی عینیہ دعج فی اشفار ہی وقت اشکل انجل أهدب أحور اکحل أدعج أدعج موٹی ہو سیاہ ہو اہدب پلکیں لمبی ہوں دراز ہوں لمبی پلکیں حسن میں اضافہ کرتی ہیں انجل چمکتی ہوئی ہو بجی ہوئی آنکھ میں ویرانی ہوتی ہے روشن چمکتی اشکل خالی موٹی نہ ہو ساتھ لمبی بھی ہو اور اس میں سرخ ڈورے ہوں سرخ ڈورے جو اس کے حسن میں اضافہ کریں احور احور پتلی کے دائیں بائیں سفیدی زبردست سفید ہو اکحل اکحل سرما لگاؤں نہ لگاؤں میری آنکھ ہر وقت سرمگی ہو تو کتنی صفات ہو گئی اشکل انجل احور احدب اقحل چھ حسن کے زاویے فٹ کر دیے آپ اماں حلیمہ کے ساتھ تھے بکریاں چرا رہے تھے تو کچھ یہود گزرے تو آپ کو دیکھا تو قریب آ گئے یوں آنکھوں کو دیکھا تو اماں حلیمہ سے کہنے لگے اس بچے کی آنکھوں میں ڈورے وقتی ہیں یا ہم شروع سے ہیں تو اماں حلیمہ نے کہا شروع سے ہیں شروع سے ہیں تو انہیں قریب آ کر دیکھا کہنے لگے یہ ہے وہ نبی جس کا کائنات کو انتظار ہے وہ کہنے لگے اما جتنے پیسے لینے ہیں لے لے ہمیں دے دے ہمیں سے اپنے ساتھ لے جاتے جتنا لینے لے لے ہم ساتھ لے جاتے ہیں پھر ایک دفعہ ایک اور گروہ کا گزر ہوا دونوں طرح کے محبت کرنے والے جو انتظار میں تھے اور یہود مردود مبغوض نفرت کرنے والے تو یہود کا گزر ہوا تو یہ عیسائیوں کا تھا جو پہلے بتا رہا ہوں یہ عیسائی تھے عیسائیوں میں پھر بھی نرمی ہے یہود بہت مکار ہے اس لیے امام مہدی کے زمانے میں عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے یہودی سارے تاتے ہو جائیں گے یہود گزرے انہوں نے ایسے دیکھا کہنے گے اس کی آنکھوں میں ڈورے وقتیاں کا نہیں اب ہمیشہ سے کہنے گے اس کا یہ کس کا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے اس کا باپ کا وہ اس کا باپ ہے تو کہنے گے اگر تو کہتی نا اس کا باپ مر گیا تھا نا اس کو ابھی ذبح کر دیتے یہ وہی ہے یہ وہی ہے جو ساری دنیا میں نام اس کا چمکے گا اور نام اس کا بلند ہوگا یہ وہ آخری ہے جس کا دنیا کو انتظار ہے بارہ برس عمر میں بحیرہ راہم نے دیکھا اوپر سے کافلا گزر رہا تھا دیکھا بھاگ کیا تمہاری دعوت ہے دعوت ہوئی سب کو بلایا ہمارے نبی اونٹ سے رہنے چلے گئے وہ کہنے کہ سارے آ گئے کہاں سارے سارے آ گئے کہا ایک بچہ نہیں کہا خدا کے بندو اور اس کی تو خیال تو تمہیں روٹی کھلا رہا ہوں تمہیں تمہیں کام پوچھو بلا اس کو تو ہمارے نبی تشریف لائے تو تو وہ دیکھا ایک بادل آپ کے اوپر سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے جب آپ جب آپ درخت کے نیچے پہنچے تو یوں دیکھا تو جیسے یہ ہال بھر جائے تو لوگ باہر بیٹھ جاتے ہیں برامدہ بھر جائے تو دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ساری چھاؤں پوری ہو چکی ہے تو آپ دھوپ میں بیٹھے جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے تو چند تن چند شاخوں نے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کے آپ کے اوپر سایہ کر دیا پھر بحیرہ قریب آیا آپ کو کھڑا کیا آپ کی آنکھوں میں یوں جھانک کے دیکھا تو وہ حسین ڈورے نظر آئے تو اس نے جلدی صاحب کا کرتا اٹھایا کمر سے تو وہ مہر نبوت نظر آئی تو وہ کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے ابو طالب کہنے لگے میرا بیٹا ہے کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو میری کتاب کہتی ہے اس کا باپ مر چکا ہے فرمانے لگے سچ کہتے ہو کہ مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز ہے اس لیے کا میرا بیٹا ہے ہاں مجھے پتا ہے تم اس کے چچا ہو اس کا باپ اس کے پیدائش سے پہلے مر چکا ہے دیکھو یہ وہ آخری نبی ہے جس کا دنیا کو انتظار ہے ہائے کاش میں زندہ ہوتا جب یہ نبوت کا دعویٰ کرتا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ ورنہ نے نے یہودیوں دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے پر ابو طالب وہیں سے واپس ہو گئے پھر آپ خود مال تجارت لے کر گئے مال تجارت حضرت خدیجہ کا چوبیس پچیس برس کی عمر میں تو آپ نے ٹھیک اسی جگہ قیام کیا وہ درخت اس وقت خشک ہو چکا تھا جس کے نیچے آپ نے کیا تھا جو ہی آپ اس درخت کے نیچے بیٹھے سارا درخت ایک دم ہرا بھرا ہو کے سر سب ہو گیا اس وقت بحیرہ کا شاگرد نستورا وہ راہب تھا وہ اوپر اپنے گرجے کی چھت پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ درخت ہرا ہو گیا تو بھاگا ہوا آیا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھتے ہی پہچان کیا کرنے وہ یہ وہ آخری نبی ہے یہ وہ آخری نبی ہے آپ کے ہاتھ چومنے لگا ماتھا چومنے لگا گئے نوجوان میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں یہیں سے واپس چلا جا ورنہ آگے سارا جگ تیرے دشمنوں کا بھرا ہوا ہے تمہیں دیکھ کے قتل کر دیں گے تو یہیں سے واپس چلا جا مت آگے جا جو خرید فروخت کرنی ہے یہیں سے کر لے تو نستورا راہب نے آپ کو وہیں سے واپس بھیج دیا آگے نہ جاؤ آگے نہ جاؤ ابھی تو نبوت کا اعلان ہونے والا ہے لیکن جن کی نظریں ہیں وہ آنکھوں سے بتا رہے ہیں یہ نظر وہی ہے جس کا کائنات کو انتظار ہے آنکھیں میرے محبوب تیرے ہونٹ کیسے بناؤں الفم جیسے کوئی گھڑ کے بناتا ہے جیسے کوئی تصویر بناتا ہے جیسے پنکھڑیاں ہوں گلاب کی جیسے تراشیدہ اور خراشیدہ اور حسین اور جمیل اور گلاب کی پنکھڑی جیسے میرے ہونٹ بنا چوڑائی کے ساتھ جو شجاعت فساحت کی نشانی میرے محبوب تیرے ہونٹ کے ساتھ تیرے دانت کیسے بناؤں اشنب اشنب اشنب مفلج براقت فنایا براقت فنایا ایسے بنا جب مسکراؤں تو دیواریں بھی روشن ہو جائیں تو جب ہمارے نبی مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑ پڑ کے دیواروں کو روشن کر دیتا تھا اشنب باریک دانت ہے موٹے موٹے جیسے یہ میرے یہ دانت کچھ موٹے ہیں تو آپ کے دانت باریک موتیوں کی طرح مفلج ان چار دانتوں میں تھوڑا سا خلا یہ ان چار میں خلا جیسے دروازے کی جھری جھری میں آئی سورج کی شعا اور اس نے اندر جا کر گھر کو روشن کیا جب ہمارے نبی مسکراتے تھے تو ان جھریوں سے نور کے جھرنے پھوٹتے تھے تیری گردن کیسے ہو جیت ان کی صفا پھر مولا میری گردن ایسے بنا جیسے سوراہی کی گھڑ کے بنائی جاتی ہے لمبی بھی ہو حسین بھی ہو دراز بھی ہو اور اس پر زلفوں کا سایہ ہو وہ لیل کی قسمیں کھائی گئیں وہ دوہا کی قسمیں کھائیں وہ لیل کی قسمیں کھائیں جس کی زلفوں کی رب قسم کھائے وہ زلف کیسی حسین ہو جس کے چہرے کی اللہ قسم کھائے وہ چہرہ کیسا حسین ہوگا کہ تیری داڑھی کیسے بناؤں تیری داڑھی کیسے بناؤں کل کلیا میری داڑھی ایسے بنا جو حسین ہو نیم گھنگریالی ہو سینے پہ پھیلی ہوئی ہو جیسے میری داڑھی قدرتی ہلکی ہے بال ہلکے ہیں مارے نبی کی کھال نظر نہیں آتی تھی داڑھی کھنی ایک مٹھ قدرتی ایک آپ نے نہ کبھی کینچی لگائی ہم ایرانی اس زمانے میں صرف ایرانی تھے داڑھی مڈاتے تھے ورنہ عرب بھی داڑھی رکھتے تھے اور سارا یا ہندو داڑھی مڈاتا تھا یا ایران کا آتش پرست داڑھی مڈاتا تھا نہ کوئی عیسائی مڈاتے تھے نہ یہودی مڈاتے تھے اور نہ ارم اڑاتے تھے اور سوا لاکھ نبیوں کے چہروں کو اللہ نے داڑھی سے سجایا ہم ہی ایسے بد قسمت آئے کہ جمعے کی تیاری بھی داڑھی مونڈ کے کوئی گت اس کا گناہ ہونا ہی ذہنوں سے نکل گیا ہے اس کا گناہ ہونا ہی ذہنوں سے نکل گیا ہے اور یہ میری آپ کی وردی ہے وہ وردی کی ایک طاقت ہے وردی کی ایک طاقت ہے میں تو سنا سنا کے تھک گیا اب تو گلا بھی بیٹھ گیا ہے پتہ نہیں کب تمہارے دروازے کھلیں گے اور میری فریاد اندر جائے گی پتہ نہیں کب سنو گے پتہ نہیں کب سنو گے میں کوئی خطیب تھوڑا ہی ہوں کہ تمہیں رگڑا دیتا ہوں کبھی سنا میں نے کسی کی ساتھ ایسے بے کرامی سے بات کی ہو یا کہ میں کسی خاص کسی کو میں نے رگڑا دیا ہو کسی فرقے کو کسی مسلک کو کسی فرد کو میں تو ایک فریادی ہوں ایک فقیر ہوں صدا لگاتا ہوں کاش تمہارے کان کھل جائیں کاش میری فریاد تمہارے دلوں میں اتر جائے تمہیں اتنی تو اپنے نبی سے محبت ہوتی کہ اس کی وردی کو پہن لیتا چار سال کا بچہ بھی ٹائی لگا کے جائے کیا انگریزی پڑھانے کے لیے ٹائی لگانا ضروری کیا انگریزی پڑھنے کے لیے پتلون پہننا ضروری کیا انگریزی پڑھنے کے لیے کوٹ میں آنا ضروری کیوں کیا میرا لباس کوئی نہیں کیا میری کوئی غیرت کوئی نہیں کیا میرا کوئی اپنا میرا میرا کوئی اپنا میری کوئی اپنی بنیاد کوئی نہیں میں بے بنیاد ہوں کیا میں کٹی پتنگ ہوں کیا میں آوارہ بادل ہوں یا میں بے بنیاد عمارت ہوں نہیں نہیں نہیں نہیں ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل وہ نہیں ہے جن کو زمانہ بنا گیا اور ربیع الاول منانا ہے تو اس کے غلام بن کے مناؤ میں کیا کروں مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے میرا یہ شیوا نہیں ہے کہ میں ایسے زبان کھولوں کیونکہ اکثر بھائی دارے مڑا کے بیٹھے وہ سمجھتے ہیں شاید ہم پہ چوٹ مار رہے ہیں مولوی صاحب اللہ کی قسم میں چوٹ نہیں مار رہا ہوں میں میرا تنقید میرا شیر ہمیں تبلیغ والوں نے پہلے دن سکھایا کسی مسلمان کی بے گرامی نہیں کرنی کسی مسلمان پہ تنقید نہیں کرنی میں کیا کروں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں جہاں آئے تو مالی رو ہے تو کیا کریں فصل اجڑے دیکھو تم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن میرا سینہ کٹ رہا ہے کہ ہماری گندم کھیتوں میں پڑی ہے اور آسمان کے دہانے کھلے ہوئے ہیں تم لوگ خوش ہو رہے ہو کہ ٹھنڈ ہو گئی ٹھنڈ ہو گئی اور ہم جل رہے ہیں کہ ہائے ہماری سال کی کمائی گئی کمائی گئی ابھی تو تھوڑی سی گندم اٹھا کے رات میں ہو گئی کتنی اٹھا لی بھائی بس تھوڑی سی اٹھائی باقی تو ساری کھیت میں پڑی تو ساری کھیت میں پڑی تو تم لوگ تو ذمہ دار نہیں ہو تم تو سارے خوش ہو رہے بارش ہو گئی ٹھنڈ ہو گئی ٹھنڈ ہو گئی مجھ سے پوچھو جس کا سینہ جل رہا ہے اوپر بارش ہے اندر آگ ہے باہر ٹھنڈ ہے اندر گرمی کیوں کہ تم میرا زراعت پیشہ ہے مجھے پتا ہے کہ چھ مہینے سات مہینے کیسے اس کو سینچا ہے دانے دانے پر پیرے بٹھائے ہیں اور آج اللہ بارش دے کے بتا رہا ہے کہ میں ناراض ہوں توبہ کرو کھڑی گندم کٹھی گندم پہ بارشیں ہمارے پنجابی کی مثال ہے آج کل تو سونے کی کڑی بھی برداشت کوئی نہیں سونے کی کڑی سونے کی بارش ہو تو وہ بھی برداشت نہیں سونے کو کھائیں گے سونا پیٹ سونا بھوک بھوک بھوک مٹائے گا پیاس مٹائے اور گندم کا دانا نہ ہو تو سونے کو چاٹے گا یمن میں کہت کہت آیا آیا ایسا کہ لوگ درخت کھا گئے پر دور نہ ہوا ہائے ہائے تو جب خود آثار قدیمہ کی کھدائی ہوئی تو ایک بادشاہ کی لاش ملی جس کے سامنے موتی اور جواہر پیس کر روٹی بنا کے رکھی گئی تھی اور اوپر لکھا تھا مجھے ان سونے اور چاندی نے نفع نہ دیا چند گندم کے دانوں کو ترست ہوا آج میں مر رہا اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں آج کل تو سونے دی سونے بھی ٹھنڈک بھی برداشت نہیں آج کل تو سونے دی کڑ بھی برداشت نہیں ساری سال دی کمائی اندر باہر پی ہوئی ہو تو ٹھا ٹھا بارش سے گڑا اللہ کیا کہہ رہا میں ناراض ہوں گانے چھوڑ دو میں ناراض ہوں بے پردگی چھوڑ دو میں ناراض ہوں سود چھوڑ دو میں ناراض ہوں ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دو میں ناراض ہوں رشوت چھوڑ دو میں ناراض ہوں سیونگ اکاؤنٹ چھوڑ دو میں ناراض ہوں ناپتول کی کمی چھوڑ دو میں ناراض ہوں انعامی بانڈ چھوڑ دو میں ناراض ہوں ناشنا گانا چھوڑ دو میں ناراض ہوں رشتے ناتوں کا تقدس کو پائمال کرنا چھوڑ دو میں ناراض ہوں ظلم چھوڑ دو میں ناراض ہوں میں ناراض ہوں میں ناراض ہوں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو پر ہائے کوئی بھی تو نہیں نظر آتا جو ان بادلوں کو دیکھ کے کہتا ہے یا میری توبہ کیسے دیوانے ہیں خوش ہو رہے موسم ٹھنڈا ہو گیا موسم ٹھنڈا ہو گیا جاؤ زمیندار سے پوچھو کہ اس کے جگر کی آگ بجھی ہے کہ مزید بھڑکی ہے یہ وہ بارش ہے جس کا قطرہ قطرہ انگارا بن کر ہمارے سینے پہ لوٹ رہا ہے کہ تمہیں تو گز تمہیں ناپ تول کے کپڑا بیچنا ہے اور تمہیں تو نمک بیچنا ہے تمہیں تو پرائز بانڈ بیچنے ہیں تمہیں تو مٹھائی بیچنی ہے میری تو سال کی روزی باہر پڑی میری نہیں تمہاری بھی پڑی ہوئی ہے اگر اللہ اس فصل کو برباد کر دے تو تمہاری فیکٹریاں بند تمہارے بسکٹ بند تمہارے کپڑے بند تمہاری مٹھائی کی دکانیں بند تمہارے تمہارے کھیت برباد ہو جائیں تو تمہاری تجارت بھی برباد ہو جائے میرا اللہ ہم فروری میں مانگ کرے یا اللہ بارش دے دے جنوری میں مانگ کرے اللہ بارش دے دے مارچ میں مانگ کرے اللہ بارش دے دے نہ برسا اب یا اللہ نہ دے یا اللہ بس کر یا اللہ بس کر کہتا ہے برساؤں گا برساؤں گا جب تک تمہاری مائیں تڑپ رہی ہیں برساؤں گا جب تک تمہارے ہاتھ تمہارے باپ کے گریبان میں ہیں میں برساؤں گا جب تک تمہاری عورتیں ناچ رہی ہیں میں برساؤں گا جب تک تم ماں باپ کو تھکے دے رہے میں برساؤں گا جب تک تم گانے سن رہے ہو میں برساؤں گا جب تک تم زنا کر رہے ہو یہ بارشیں ہوں گی جب تک تم یہ انعامی بانڈ کے کاروبار کرتے ہو یہ بارشیں ہوں گی جب تک تمہارے بینکوں میں تمہارے سیونگ اکاؤنٹ ہیں ناپتول کی کمیاں ہیں مسجدیں ویران ہیں اور اور, اور شراب خانے آباد ہیں بازار آباد ہیں تو بارشیں ہوں گی یا توبہ کرو یا میرے عذاب کو تیار ہو جاؤ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ تو ناراض ہوتا ہے تو نشانی کیا ہے تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام ترو علیہم ابان حساد جب گندم کاٹ کے کھیتوں میں رکھیں گے میں بارش شروع کر دوں اور مجھے صرف اس بات کا غم نہیں ہے کہ گندم ضائع ہو رہی ہے اور راز اللہ ہے گندم چلی گئی تو کیا روٹی چلی جائے گی ہمیں اس کا فکر ہے ہم انسان ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں کہ فکر نو فکر ہے لیکن میرے بھائیو اس سے بڑا درد یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوا بڑا اللہ ناراض ہوا بیٹھا ہے وغیرہ ہے بتا دو فیصلہ باد والوں کو موسا جب میں ناراض ہوتا ہوں جب وہ کھیتی کاٹ کے رکھتے ہیں تو میں بارش کرتا ہوں جب جنوری فروری میں دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ بارش دے دو تو ایک قطرہ نہیں برساتا ہوں امنا ہو ابان ذرا اہم اور کیا کرتا ہوں اجال الملک کا علاج اہم حکومت بے وقوف لوگوں کو دے دیتا ہوں نا اہل لوگوں کو دے دیتا ہوں نکمے لوگوں کو حکومت دیتا ہوں ولم بخلا اہم ایسا بخیلوں کو دے دیتا ہوں کنجوسوں کو دے دیتا ہوں پتھر دلوں کو پیسہ دے دیتا ہوں جو اپنا آنگن سیدھا کرنے کے لیے اوروں کے بلڈوز کر دیتے ہیں جو اپنے گھر کے چراغ جلانے کے لیے اوروں کے چراغ گل کر دیتے ہیں جو اپنی چننی لال کرنے کے لیے اور اوروں کے خون سے ان کے دامن رنگین کر دیتے ہیں میں یہ کرتا ہوں جب ناراض ہوتا ہوں یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے عمر علیہم ابا نظر اہم جب وہ نومبر میں کاشت کرتے ہیں پھر دسمبر میں دعا کرتے ہیں تو میں بارشیں دے دیتا ہوں پھر آتی ہے موسلا دھار یورسل علیکم مدرارا طوفان نہیں ہوتا خوار ہوتی ہے موسلا دھار ہوتی ہے مسلسل ہوتی ہے جو کترا کترا بن کر زمین کے جگر کو ٹھنڈا کرتی ہے فصل کو سبز کرتی ہے میں طوفان نہیں بنا تھا میں اولے نہیں برساتا میں رات کو کرتا ہوں دن میں چاندنا کر دیتا ہوں تاکہ میرے غریب آدمی کی مزدوری نہ ماری جائے اور کیا کرتا ہوں وہ امنا ہو ابان حساد جب کھیتیاں کاٹ کے کھیت میں ڈالتے ہیں تو میں دھوپ نکالتا ہوں بارش ہٹاتا ہوں تاکہ اپنی فصل اٹھا کے گھر لے جائیں وہ الملک کا علاق علما اہم میں حکومت اچھے لوگوں کو دیتا ہوں سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں مردار لوگوں کو دیتا ہوں ہمدرد لوگوں کو دیتا ہوں نیک دل لوگوں کو دیتا ہوں جو لوگوں کو سلاتے ہیں خود جاگتے ہیں ہائے عمر تجھے کہاں سے لائیں مظلوموں کی ہائے ہے اور عمر کوئی نہیں کی دن تناہٹ ہے اور عمر کا کوڑا کوئی نہیں بے حیائی کا بازار گرم ہے اور عثمان کوئی نہیں جہالت کے امبار ہیں اور علی کوئی نہیں کفر و شر کی ہوائیں ہیں اور ابو بکر کوئی نہیں فرقہ واریت اور حسن کوئی نہیں ہے کہاں سے لائے کیسے ہیں کیوں ہیں جو پچانوے فیصد نماز نہ پڑھیں جب سو فیصد ماؤں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں باپ کو زلیل کر دیں جب سارے بازار میں سو چل رہا جب زنا کے اڈے مسلمان چلا شراب مسلمان بیچ رہے ہیں جوا مسلمان کھلا رہے ہیں بینکوں میں مسلمان کے پیسے پڑے ہوں جب مظلوم سے سکتا ہو انصاف رینگتا ہو ظالم دندناتا ہو فرعون تختوں پہ براجمان ہو جب حیا کی چادر تار تار ہو تو کیوں اللہ ابو بکر دے گا اللہ عمر کیوں کیا اللہ کے خزانے کم ہو گئے کہ عمر نہیں آ سکتے کہ اللہ کے خزانے کم ہو گئے کہ علی عثمان ابو بکر نہیں آ سکتے نا قدروں کو کیوں دے گا ربیع الاول مناؤ ربیع الاول مناؤ میلاد مناؤ ایک میلاد حسین نے بھی منائی ہے وہ مناؤ مناؤ نا ڈھول بجا کے میلاد منا رہے گانے گا پھر یہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا میلاد کا جلوس گزر رہا تھا ڈھول پہ لڑکے ڈانس کر رہے کیا یہ میلاد ہے کیا یہ میلاد النبی کی خوشی ہے کیا اس کا نام میلاد ہے ادھر پیچھے جاؤ اکسٹھ ہجری میں حسین کی میلاد دیکھو یہ میلاد النبی کا جلوس جا رہا ہے حسین کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے پیچھے بہتر سر چڑھے ہوئے پیچھے زینب کا نوحہ ہے کی فریاد ہے بہتر لاشیں پڑے ہوئے ہیں ملاد النبی کو منایا جا رہا ہاں یہاں بھی نعت پڑی تھی اللہ کے اللہ کے نبی کی بیٹی زینب نے نعت پڑی تھی مرسیا پڑا تھا یا محمد یا محمد صلی علیہ کل کمل ملک السما حسین بل مزمل بالدماء مقطع الاعضاء يا محمد بناتك سبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الرياح میلاد منانی ہے تو کربلا والی مناؤ ڈھول بجانے کی میلاد گانے کی طرز پر نعتوں کی میلاد نمازیں چھوڑنے کی میلاد کوئی میلاد ہو رہی ہے اور اب تو نعتیں پڑھتے ہیں ڈھول بجا کے موسیقی پر ناخن علم و باش کرے فقیری کافر مرے دیوانوں خون آستہ دے صحبت نہیں ہوگی پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے قرآن نہ ہوگا پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے خالی صحبت کی کچھ نہیں ہے اور خالی قرآن و حدیث سے بھی کوئی فیض نہ مل سکے گا دانے کو درخت بنانا ہے تو ماحول پیدا کرو قرآن و حدیث کے چشموں سے فیض جا بونا ہے تو صحیح فضا بناؤ یہ جلوس جا رہا ہے حضرت زینب نے کہا یا محمد آ یا محمد آ سنو یہ ناطانی ہو رہی اے ہمارے محمد اے ہمارے محمد تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو تجھ پہ فرشتوں کا درود و سلام ہو ادھر دیو تو صحیح حسین تیرا جشن منا رہا ہے کیسے منا رہا ہے آج اس نے تیری خوشی میں تیرے دین کی خوشی میں سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے یہ جوڑا کہاں تیار ہوا ہے اس کے اپنے خون کے دانے بانے سے تیار ہوا ہے آج دیکھ تیرا بیٹا جلوس لے کے آ رہا ہے گھوڑے پہ سوار ہے اونٹ پہ سوار ہے نکالو گے نہیں یہ پاگل دیوانے اونٹ لے کے آ رہے گاڑیاں لے کے آ رہے آؤ حسین کا جشن دیکھو وہ بھی جا رہا ہے سر نیزے پہ ہے لٹکا ہوا ہے نیچے بہتر پاکیزہ نفوس ہیں ان میں چھوٹا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی لٹکا ہوا ہے عبداللہ کون بن حسین حسین کون بن فاطمہ فاطمہ کون بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ میرے آقا تیرے حسین نے آج سرخ جوڑا پہنا ہے مزمل مقطع الآبا آج اس نے پھولوں کے ہار بنائے ہیں آج اس نے اپنی سواری کو سہرا سہرے سے سجایا ہے کس چیز سے اپنی بوٹیوں کو پرو کر اپنا ہار بنائے مقطع الآبا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ابن سعد نے دس گھوڑے اوپر دوڑا دیے تھے کوٹھی ووٹی ہو گیا ہار بن گیا میلاد النبی کا ہار بن گیا سہرا بن گیا بیزا سواری بن گیا سر سج گیا گوٹیاں ہار بن گئی گلاب کا ہار بن گیا یہ کافلا جا رہا ہے میلاد النبی منانے جا رہا ہے اور میلاد مناتے تو ایسی مناتے یہ کیسی میلاد ہے کہ کوئی نمازی نہ بنا کوئی تائب نہ ہوا کسی نے داڑھی نہ رکھی کسی عورت نے پردہ نہ کیا کسی ماں باپ کے نافرمان نے ماں باپ کے آگے ہاتھ نہ جوڑے کوئی روٹا ہوا بھائی کو منانے نہ گیا کوئی ظالم ظلم سے تائب نہ ہوا کوئی دانی جناز سے پیچھے نہ ہٹا کوئی گالیاں دینے والا جناز کیا کیا سناؤں نمازی تحجد گزار ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہاتھ میں تسمی زبان سے گالی سنو سنو میں دیوانہ نہیں ہوں بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گنا ہے کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گنا ہے میں اندھاؤ کے نہیں بول رہا دیوانہ ہو کے نہیں بول رہا جذباتی ہو کے بول رہا ہوں اور جذبات میں بھی میں حدود سے آگے نہیں جا رہا ہوں مجھے درد ہے مجھے غم ہے میری گندم پہ پانی گرا تو مجھے غم ہوا ان پر بھی تو گئی میں کیوں نہ غمگین ہوں میں نوجوانوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں جو وہ محبوب خود محبوب اللہ محبوب اللہ حبیب اللہ کے باغی ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے میری کھڑی فصل پہ آگاہ جو میری اپنی نسل اللہ کے محبوب سے باغی ہو تو میرے چمن میں بہار آئی بھی تو کیا آئی اپریل میں ہواؤں نے رخ بدلا تو کیا بدلا اور مارچ اور فروری میں درخت سبز ہوئے اور ڈالیاں میں خوشوں سے آباد ہوئیں اور بلبلوں کے نغمے آئے تو کیا آئے میرا اندر تو ویران ہے سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی میرے اندر تو خزاں ہے میرے اندر تو خزاں ہے یہ بہار تب ہوگی جب میں گلستان کے اندر نبوی گلستان دیکھوں گا جب میں گلستان میں محمدی گلستان دیکھوں گا جب میں فیصلہ آباد میں محمدی فیصلہ کن زندگی دیکھوں گا تو تب میرے آپ کے اصلی چمن میں بہار آئے گی میلاد مناؤ تقریریں کرو سیرت کے جل سے کرو نعت خانی کرو پر وہ کرو جو میرے محبوب کو پسند ہے وہ کرو جو میرے آقا کو پسند ہے وہ کرو جو اللہ کے محبوب کے نوازے کر گئے دیکھ آج حسین کا جوڑا دیکھ حسین کے سہرے دیکھ یا محمد آ یا محمد آ بنا تو کسب آیا آج تیری بیٹیاں قید ہو گئیں ضروریتوں کا مقتلا ایک تیری اولاد کے سولہ شہزادے کٹے پڑے ہیں قاسم عبداللہ ابو بکر محمد اون عبد الرحمن جعفر عباس عثمان عثمان عبد الرحمن یہ کون ہیں یہ کون ہیں یہ کون ہیں یہ کون ہیں یہ آل رسول ہیں دیکھ دیکھ میرے آقا تیری اولاد زبان یہ عبداللہ کا چھوٹا سا جسم دو برس کا جسم سر کے بغیر پڑا ہوا ہے یہ میلاد منایا جا رہا ہے کفن دینے والا کوئی نہ رہا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر مٹی کو اڑا کر ان کو اپنے غبار میں چھپا کر ہواؤں کو ترسایا ہوائیں سو گوار اور انہوں نے آگے بڑھ کر تیری اولاد کو کفن پہنا دیا میرے بھائیوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناؤ توبہ کر کے توبہ کر کے زندگیاں بدل کے اس کے فرمان اور سانچے میں ڈھل کر اس کی پیاری زندگی کو اپنا کر اس کی غلامی اس کی غلامی پہ فخر کرو میں یہ کب کہہ رہا ہوں انگریزی علم نہ پڑھو میں کہہ رہا ہوں انگریزی تہذیب سے باز آ جاؤ تم تین برس کے بچے کو ٹائی پہنا کے بھیجتے ہو تمہیں کیا ہو گیا گھر گھر گانے بجانے کی سدائیں ہیں گالیاں حکومت کو نکالتے ہیں حکومت بری ہے فوج بری ہے پیپل پارٹی بری ہے مسلم لیگ بری ہے وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں وہ بھی برے ہیں تو ہم بھی تو برے ہیں یاد رکھنا ہے جب باد بان پھٹ جائیں جب کشتیوں کے پیندے میں سد چھید ہو جائیں تو بڑے سے بڑا ماجھی بڑے سے بڑا ہارا بڑے سے بڑا ملاحا ماہر سے ماہر ناخدا اس کشتی کو گھاٹ نہیں پہنچا سکتا اس کشتی کے نصیب میں ڈوبنا ہے اب نہ خدا کو گلا نہ دو اب مانجھی کو گلا نہ دو اب ملاحوں کھیون ہاروں کو گالیاں نہ دو ان کو گالیاں دو جنہوں نے پیندے میں سوراخ کیے تھے جنہوں نے باد باندھ پھاڑے تھے اور وہ تو میں نے پھاڑے ہیں آپ نے پھاڑے ہیں وہ سوراخ تو میرے ہاتھ میں برما تھا میں نے چھید کیا میں نے ماں کو تیوری دکھا کر چھید کیا میں نے باپ کا گریبان پکڑ کے چھید کیا میں نے گانے سن کے چھید کیا آپ نے میں نے ہم نے مل کر چھید کیے سو چھید کشتی میں کیے باد بان تار تار کیے اب اللہ کو گالیاں نکال رہے فوج کو گالیاں نکال رہے صدر وزیروں کو گالیاں نکال رہے اپنے نام اعمال اور کالے کر رہے ہو آؤ آج میلاد کی خوشی میں توبہ کریں اور آج میلاد النبی منائیں آج جشن رسول منائیں آج توبہ کریں اصل میلاد مناؤ بارہ ربی الاول ربی الاول ہمارا نبی کوئی بھول گیا تھا جو یاد کیا جائے وہ تو ہر دم یاد ہے پل پل یاد ہے کروٹ کروٹ یاد ہے سانسوں میں اس کی یاد رچی ہے آنکھوں میں اس کی یاد بسی ہے رگ رگ میں اس کی یاد بسی ہے ریشے ریشے میں اس کی یاد بسی ہے نفس نفس میں روے میں بال بال میں رونگتے رونگٹے میں اس کی یاد بسی ہے وہ کوئی بھولا ہے کہ اسے یاد کریں پر پھر بھی ہم نے یاد کرنا ہے کہ انسان آخر بھلکڑ ہے کبھی بھولا تو آؤ بھائی اپنے نبی کو بیٹھ کے یاد